Voice OK. Voice OK. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم استغفر الله استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم مختلف کے قاعدے ہو چکے تھے مختلف کے قاعدے ہم نے اچھا جی نہیں بلکہ یہ ای کا نا یو کینو والا چل رہا تھا متلفاق کے قاعدے بھی ہو چکے تھے اس کے اندر سے صرف صغیر کی چوتھی چوتھی صرف صغیر کل ہم نے وہ کیا تھا ای نا یو کینو ای کان ہوا مو کی او کی نا یو قانو ای کان ہوا مو قانون ہے فا ہوا مو قانون اگر کسی کے پاس مو کی نون لکھا ہو مفول کا سیگا بھی تو غلط ہوگا فا ہوا مو قانون مکرمون کی طرح کیونکہ میری کتاب میں مو نون ہی لکھا ہوا فا ہوا مو یعنی نون یعنی پہلا جب آیا مو تو اس میں فائل ہے اور دوسرا جب آئے گا تو وہ مو کا نون ہے کن ورنہ لا لا لاتو کن لاتو تو لاتوئی کن تھا لاتوئی کن تھا تو وہ تبدیل ہوا کس وجہ سے <clears throat> یا تبدیل ہوگی واؤ کے اندر کیونکہ یا ساکن تھا ماقبل ضمہ تھا تو اس کو واؤ سے بدل دیا گیا تو یہ بن گیا لا تو کن آگے چلیے جی نمبر پانچ اتقدا یتقد اتقاد فوا متقد المرومن اتقد من لا تتقد اچھا یہ ہم نے ساری اس کی گردانیں کرنی ہے صرف قبیریں ساری کرنی ہیں اے کنا اے کنا اے کنو اے کنت اے کنتا اے کنا اے کنتا اے کن تما اے کن تم اے کنت اے کن تما اے کن تن اے کن تو اے کنہ پھر آ جائے گا اوکین او کن اوکنت اوکننا اوکننا ٹھیک ہے نا اوکنتا ساری گردانیں ہوں گی ساری اور یہ کرنی ہے اور ہر ایک جگہ پہ قانون بھی لگانے ہیں آپ نے قانون بھی لگانے ہیں اور سوچنا ہے کہ ادھر کون سا قانون لگ سکتا ہے اس طرح کریں گے اس طرح صرف آئے گی آپ کو کہ جب قوانین بھی لگائیں گے گردان کرتے جائیں اور ساتھ سے سوچیں گے کون سا قانون لگ سکتا ہے ادھر اور کون سا لگ سکتا ہے اور کون سا لگ سکتا ہے تو اچھا جی، اب آ جائیں پنجم پنجم آ گیا اتقدا تقرل اتقادن فاؤ الامر من اتقد ون تقد یہ انہوں نے باب افتعال ہے تو انہوں نے صرف اس کی لازم کی وہ دی ہوئی ہے لازم والی گردان دی ہوئی ہے لیکن آپ اس کے ساتھ وہ بھی پڑھ لیں اس کے اندر سے اس کا مفول بھی پڑھ لیں یتقد اتقاد فہو متقد و اتقداً فاؤ متقد علام اتقد ون لا تقد اصل میں کیا تھا ایو تاکادہ تھا اصل میں کیا تھا ایو تاکادہ واقعہ مادہ سے واؤ واؤ اور تا جمع ہو گئے باب افتعال باب افتعال میں آ کے واؤ آ گیا فا کلمے کے مقابلے میں آ گیا تو کیا ہو جائے گا واؤ تا ہو جائے گا اور تا کا تامد غام ہو جائے گا کل قرآن مجید کے اندر سے بھی تو کیا آ جائے گا یتقد اتقادن فاوا متقدن اتقاد متقد من اتقد اتقد لا تتقد اتقدنا اتقدنا اتقدتما اتقدتما اتقدتم اتقدتن اتکدا کدا ات کدا اتنا کت کتم کتم انت اتقدنا کت کد اتقدنا اچھا جی اتخذہ اتخذہ والا قانون جو ہے نا شاز ہے نا اتخذہ یا تخذو والا ٹھیک ہے جو وہ اصلی ہو حمزہ سے بدل کرنا آئی ہو ٹھیک ہے وہاں پہ ہم یوں کرتے ہیں اتخذا یا تخذ و شاز ہے اس میں سے وہ اصل میں اخذا تھا ٹھیک ہے نا اتقا ہاں اتقا یا تقی اتقان متقی متقی ہم لفظ بولتے ہیں نا متقی اصل میں کیا تھا منہ تکی تھا اصل میں کیا تھا منہ تکی منہ تکی یون تھا منہ تکی یون تھا تو وہ کیا تھا اصل میں منہ تکی یون تھا وہ اصل میں منہ تکی یون تھا تو پھر اسے کیا بنا متقی ہم کہتے ہیں نا یہ بندہ بڑا متقی ہے ٹھیک ہے تو وہ اس سے ہے متقی تو وقع یا مادہ بچنے سے مطلب وقع جیسے کہ ہوتا ہے بچنے کے معنی گناہوں سے بچنے والا متقی دوبارہ بتاؤں اتقا یتقی اتقان پا ہوا متقن یہ باب افتعال ہے یہ بھی اس کا مادہ کیا ہے اصل میں افتقا تھا یہ افتقا تھا افتقا آخر میں یہاں پہ ناقص کا قانون بھی لگے گا ناقص کا قانون بھی لگے گا لیکن یہ مثال والا قانون بھی لگے گا کیونکہ اس کا مادہ ہے واؤ کاف یا وقا یا ہے یہ کیا ہوا لفیف ہوا لفیف مفروق ہے یہ لفیف مفروق ہے واؤ کاف یا ٹھیک ہے نا واؤ کاف یا ہے لفیف مفروق ہے تو لیکن یہ اتقا یا تقی جو ہے نا اتقا تو لیکن فا کلمے کے اندر وہ قانون لگ رہا ہے یہی والا باب افتعال والا کہ واؤ اور یا ہوں واؤ اور یا ہوں اصلی ہوں واؤ اور یا ہوں اصلی ہوں ٹھیک ہے حمزہ سے بدل کر نہ آئے ہوں حمزہ سے بدل کر نہ آئے ہوں اور کہتے ہیں ات باقی آپ گردانوں میں دیکھیں باقی کتابوں میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوگا ات یا تخیذ و ہے ات یا تاخیز و ہے اس کو وہ کہتے ہی کہتے ہیں ات یا تاخیذ والا قانون ات یا تاخیز والا قانون اس کو یوں کہتے ہیں ات یا تاخیز والا قانون تو ات یا تاخیز اصل میں وہ حمزہ ہے اخذا تھا ٹھیک ہے نا اتخذ اخذا پکڑنے کے معنی تو وہ قانون اس طرح تھا اس وجہ سے لیکن ہم تو اب بچوں والی کتاب پڑھ رہے ہیں یہ تو بچوں والی کتاب ہے نا اب اس میں ایک میں کیسی چیزیں چھیڑوں کہ جی اتخذا یا تخذو کیا تھا پھر کیا ہوا ہاں اتصلا یا تصل اتسالن وصل مادہ وصلہ وصل مادہ تو ملنے کے معنی اتصل یا تسل اتصال اتصال کیا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا تو اس کا مادہ کیا اصل میں اتصلا کا اگر آپ مادہ عربی کے اندر ڈھونڈنا شروع کریں گے نا آپ کہیں گے بھائی اتصلا تو تا اور سعد اور لام ڈھونڈتے رہیں گے ملے گا ہی نہیں آپ کو عربی کے اندر لغت کے اندر ٹھیک ہے اس کا مادہ آسان طریقہ یہ ہے واؤ سعد لام کے اندر دیکھیں اتصلا آپ کو مل جائے گا اتصلا اتصلا یا تسل اتصال متصل کہتے ہیں نا یہ متصل ہے یہ چیز اصل میں کیا تھا متصل تھا متصل مختص مفتائل متصل تھا پھر واؤ کو طاقت عام عام کر دیا ایسا سوچا کریں ایک ایک لفظ کے سوچیں گے تو کتنے الفاظ نکلیں گے اس طرح کتنے الفاظ نکلیں گے اور میں اس لیے بار بار آپ سے یس کرتا ہوں صرف کے ساتھ مناسبت ہوگی آپ کو اتنا مزہ آئے گا اتنا مزہ آئے گا کہ آپ ہر لفظ کو سوچیں گے بھائی اصل کیا تھا کیسے ہوا کیا قوانین تبدیل کیسے ہوئے اور اگر صرف سے مناسبت نہ ہوئی صرف سے مناسبت اگر نہ ہوئی تو پھر آپ اتنا ڈریں گے اتنا ڈریں گے کہ آپ کوئی سگا پڑھتے ہوئے گھبرائیں گے اور ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے درس نظامی بھی ہو چکا ہوتا ہے عالم بن چکے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن صرف سے اس طرح بھاگتے ہیں کہ جیسے کہ پتہ نہیں کیا چیز آ گئی ہے تو وہ صرف یہ ہوتے اور ہوتے قابل لوگ ہیں یہ نہیں قابل نہیں ہوتے قابل ہوتے ہیں لیکن کیونکہ صرف کا صرف کو پڑھنے کا طریقہ کچھ اور ہے صرف کے اندر اجرا کا طریقہ کچھ اور ہے صرف سے مناسبت پیدا کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے تو باقی کتابوں سے بڑی مناسبت ہوتی ہے ان کو اچھے ہوتے ہیں بڑے ناف کے اندر بھی بڑے مضبوط ہوں گے باقی کتابوں میں مضبوط ہوں گے فقہ کے اندر بھی لیکن سر سے گھبراتے ہیں بس لیکن جو جس کو مناسبت پیدا ہو جاتی ہے وہ بڑے مزے کرتا ہے وہ کہتا ہے چلو جی ایک ایک لفظ کو سوچے گا کہ یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا ہے کیوں ہو رہا ہے اس طرح یہ اتقدا کدا یت تقید اتقاد تو یت تقید اصل میں کیا تھا یو تقید تھا یت تقید اصل میں کیا تھا یو تقید یک تصیبو یو تقید واؤ کو تاک طاقت تاک تام کام کی یت تقید ہو گیا یت تقید تقدان یت تقید تت تقید تت تقدان یت تقید نہ تت تقید تت تقدان تت تقید گنا یتک یتک دو یتک دان یتک دو نہ تتک ویسے کہ آپ خود گردانے گردانے کریں گے آپ یہ کرنی ہیں گردانے یہ نہیں ہے کہ نہیں جی اب ہمیں آ گئی ہے قانون لگا لیتے ہیں نہ نہ زبان پہ چڑھانی ہے یہ گردانے یہ زبان پہ چڑھانی ہے آپ نے اتقاد اصل میں کیا تھا ابتقاد تھا اتقاد اصل میں کیا تھا باب افتعال ہے نا افتعال تو ابتقاد تھا کیا تھا ابتقاد ابتقاد افتقاد تھا تو واؤ کو تاکہ طاقت آمد گام کا اتقاد ہو گیا متقد اصل میں کیا تھا موتقدن تھا اصل میں موتقدن تو تاک واؤ کو تاکہ طاقت آمد گام کیا علام رومن اتقد اصل میں کیا تھا اوتقد تھا اکتسب اوتقد باب افتعال ہے اوتقد تھا واؤ کو تاکہ طاقت آمد اتقد ہو گیا تو اس طرح یہ ساری آپ کریں گے گردان اور یہ کرنا ہے آپ نے اس کی ایک ایک صرف صغیر کرنی ہے اس کے سارے باپ کرنے جتنے ہم نے پیچھے باپ پڑھے ہیں چوبیس جو وہ ہیں ان میں سے دیکھیں کس کس کے اندر آتا ہے کس میں نہیں آتا اس میں سارے وہ کریں اور اس کے اندر سے پھر ہاں، وہ بنائیں اس کے اندر اور یہ کہاں سے بنائیں گے یہ کہاں سے بنائیں گے آخر کون سی کتاب ہے میں نے پہلے بھی ایک کتاب بتائی تھی آپ کو جہاں پہ آپ کو یہ ملیں گے صفت المصادر صفت ال مسادر وہاں سے آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اور ادھر آپ دیکھیں گے انوار الاشرفیہ میں بھی ملے گا انوار الاشرفیہ میں ملے گا بے شک اگرچہ انوار الاشرفیہ کی گردانیں دیکھ کر آپ وہ کر لیں دیکھ کر بے شک کر لیں اس کی گردانیں اگر آپ کے پاس ہارڈ کاپی میں ہو جائیں تو میں کہتا ہوں وہ کتاب خرید لینی چاہیے آدمی کو ہارڈ کاپی میں وہ کتاب ہو تو بہتر ہے سافٹ کاپی کے اندر ہوتی ہے کمپیوٹر سے بندہ اتنا نہیں وہ کر سکتا کتاب کی شکل میں ہوتی ہے نا تو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے واپس میں ساتھی وہ کر کے کہیں سے بھی لے لیں ہر جگہ سے میرے خواہ مل جاتی ہے جو ہے پنڈی سے بھی مل جائے گی لاہور سے بھی مل جاتی ہے تو وہ مل جائے گی کتاب جو ہے نہ ہو تو مجھے بتا دیجیے گا پھر میں استاد جی سے پتہ کر لوں گا کہ کون سے مکتبے کے اندر وہ ہے وہاں پہ ان کے پنڈی وغیرہ یا جس شہر کے اندر ہوں ہاں عموماً یہی قانون لگ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اتقت ہے اتقدو والا قانون لگ رہا ہوتا ہے لیکن بعض جگہوں پہ کچھ اور وہ آئیں گی دیکھیے گا آپ اس میں سے کچھ تبدیلیاں وہ ہوں گی لیکن عمومی میں کہہ رہا ہوں ابھی عمومی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہو اور بھی تبدیلیاں آتی ہیں یہ تو اب یہ مسئلہ یہ ہے نا بچوں والی کتاب ہے اس کے اندر نہیں ہے قوانین پورے ذکر نہیں کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کو آپ نے کرنا ہے یہ پیر کو پیر کو آپ لوگوں کا پورا یہ معطل محموز بھی مکمل ہو چکا ہو اور معطل فا بھی مکمل ہو چکا ہو تاکہ ہم معطل عین کو شروع کریں پھر معطل لام کو شروع کریں ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے اور کام بہت زیادہ ہے تو اجرا کب ہوں گے اور کیا ہوگا